عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار عشق کے رنگ میں رنگ جائیں جب افکار تو کھلتے گئے غلاموں پہ وہ اسرار کے رحتے وہ تو سی و سنائے شگ ابرار رار میں لکھ لکھے گھر بار ورنہ وہ سعید علی نصبی ہاں وہی امی لقبی ہاشمیوں عربی عربیوں قرشیوں مدنی اور کہاں ہم سے گناہ گار عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار بولو نا عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ اور آرزو یہ ہے آرزو یہ ہے یہ ہے یہ ہے متا گر دریالا جو نظر آئے کہیں جلوائے بائے شگ ابرار جن کے قدموں کی چمک چاند ستاروں میں نظر آئے جدھر سے وہ گزر جائے وہ گیرا چمک جائے دمک جائے مہک جائے بنے رونق گلزار عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ بولو نا عشق کے رنگ اور عشق کے رنگ میں رنگ جائیں مغاجروں کے پختون بلوچیوں ہو کے پنجابی کے گجراتی کے بنگالی کے مامن ہو کے ہندی ہو کے سندھی کسی خطے کی قبیلے کی زبان اس سے نگی کوئی سرو کا عشق کے رنگ میں رنگ جائے پختون بلوچی بلوچیوں کے پنجابی کے گجراتی کے بنگالی کے مہموں کے بھیکوں کے سندھی کسی خطے کی قبیلے کی زباب اس سے نہیں کوئی سروکار جامائے عشق محمد جو پہن لیتا ہے ہر خار کو وہ پھول بنا لیتا ہے دنیا کو جھکا لیتا ہے کرتا ہے زمانے کو محبت کا شکار عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ بولو نا عشق کے رنگ میں رنگ عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار ذکر میں نغم سرا سارے خودی کو عرب نغم نگاران عجم شوکت الفاظ و عدم عظمت قرطاس قلم باد سبا موجے نسیم آپ کے ذکر میں نغم سرا سارے خودی کو عرب نغم نگاران عجم شوکت الفاظ و عدم عظمت قرطاس قلم باد سبا موجے نسیم ذکر میں گے نقم سارا سارے ادی خان عرب نقم نگاران عجم شوکت الفاظ و عدب عظمت قرطاس و قلم باد سبا موجے نسیم دگنے بلبل شیری لعنے قبری و توتی شب ماتاد ستارے منکوں گور و جنا جن کی نواؤں میں درودوں کا حصہ عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك وأحسن منك لم تر قط عيني کون کہتا ہے حضور کے درباری نات خان حضرت حسان حضور کی بارگاہ میں حاضر ہیں حضور سے عرض کرتے ہیں وہ احسن من کا لم تر قطو یا رسول اللہ آپ جیسا حسین آج تک میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں آقا دیکھتی کیسے واج معلوم ان کا لم تل دن سو کہ آپ کے جیسا جمال والا آج تک کسی ماں نے جنا ہی نہیں یہاں آ کر خاموش نہیں ہوتے حسان رکتے نہیں حسن آگے کہتے ہیں خلی مبرم من کل عیب یا رسول اللہ آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا گیا ان کا قد خلقتا کما تشاؤ حتیٰ کہ جیسا آپ چاہتے تھے ویسے آپ کو پیدا کیا گیا اور محبوب کی آمد ہوئی مکہ مکرمہ سے مدینہ المنورہ ہجرت فرمائی جب مدینہ شریف پہنچے قبیلہ بنو نجار کی ننی ننی بچیاں ہاتھوں میں دف لے کے آئیں اور دف بجا کر حضور کی آمد کا گیت گا کر حضور کا استقبال کرنے لگی کون سا گیت البدر من الوداع الله الله الله اللہ اللہ اللہ اللہ ط الشكر ودائی و دعا لله داعي الله اللہ اللہ اللہ الله الله ورفعنا لك ذكرك ہر دور میں حضور کی نعت خانی حضور کے آنے سے پہلے حضور کی نعت پڑی گئی حضور کے دور حیات ظاہری میں حضور کی نعتیں حضور کے ظاہری پردہ فرمانے کے بعد حضور کی نعتیں قیامت تک حضور کی نعتیں ہر کوئی آتا گیا اپنی اپنی زبان میں اپنے اپنے انداز میں حضور کی نعت پڑتا رہا شاعر نے کہا نالک دکھ ذکرک کی سک آیا ہے توصیف کی توصیف میں تفسیر میں تشریح میں توضیح میں تزمین میں ہر ہر عہد کی شامل ہے زبان لب حسان و و لب فات مزارا علی آبی دے بی مارو بسری دگنے و جامی لب سادی و رضا سب سر شار عشق کے رنگ میں رنگ عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار